سیدنا عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ سات اعضا سجدہ کرتے ہیں چہرہ دونوں ہتھیلیاں دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں حدیث نمبر سترہ سو اڑتیس مسند احمد